کی دولت سے نوازا ہے اور ہمارا مسلمان ہونا ہمارا رمضان میں روزے رکھنا اتنی بڑی تعداد میں آج مسجد میں ہماری ماؤ بہنوں اور بچیوں کا جمع ہونا یہ سب صدقہ ہے سرور کونین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پہنچانے کے لیے جو تکلیفیں اٹھائی جو مشقتیں اٹھائی جو ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات دن روتے رہے تڑپتے رہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اللہ کا فضل ہے خدا نے ہمیں ایمان بھی دیا اور پیارے نبی اللہ اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھی ہمیں نوازا تو میری مائیں بہنیں آج ہمارا یہ ملنا جلنا آج اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھ جانا اور یہ رمضان المبارک کو آخری الوداعی سلام کہنے کا وقت آ چکا ہے یہ آخری اشرا چل رہا ہے اس میں جمع ہونا یہ صدقہ ہے آقا مدنی تاجدار مدینہ شہنشاہ دو جہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نبی جو ہم سے بہت محبت کرتے تھے وہ نبی جو رات دن ہمارے لیے رویا کر کرتے تھے شب میراج کا موقع ہے آقا مدنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کو ملنے کے لیے معراج کے لیے تشریف لے گئے احادیث پاک سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی صحبت میں براق پر سوار ہو کر اسرا کے لیے بھئی مسجد یافصہ پہنچے مسجد یافصہ سے ساتوں آسمانوں پر پہنچے جنت کا دیدار کیا آگے بڑھتے گئے سدرت المنتا پر پہنچے علیہ السلام نے کہہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آگے بڑھنے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے اگر یک سر برتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم حضرت علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب میں ایک بال کے برابر آگے نہیں بڑھ سکتا اس سے آگے بڑھنے کی مجھے اختیار نہیں ہے یہ جگہ وہ ہے جس صرف آپ کو آگے بڑھنے کی اجازت ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدرت المنتہا سے آگے بڑھے اللہ کے عرش کی کی طرف بڑے ہیں اور قرآن کہتا ہے کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے پاس پہنچ گئے خدا کی کرسی کے پاس پہنچ گئے ہمارے نبی نے اللہ کا دیدار کیا ہے قرآن کہتا ہے فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دیدار کے لیے پہنچ گئے اللہ سے بات چیت کا وقت آ گیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دیدار کر رہے ہیں اور سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو سلام کیا ہے اور سلام کا انداز کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام میں یہ جملے کہے اتحیات للہ والصلوات والطیبات اتحیات للہ والصلوات الصلوات والطیبات یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام تھا کہ اللہ تیرے دیدار کے لیے آیا ہو مولا تیرے عرش کے پاس موجود ہو میں آج تجھ پر سلامتی کی دعائیں کر رہا ہو میں تجھے سلام کر رہا ہو میری بدن عبادت تیرے لیے میری مالی عبادت تیرے لیے میری جانی عبادت تیرے لیے ہر چیز اور بزرگی کا تو لائق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں سلام کیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ کو سلام کیا اللہ کی طرف سے جواب آیا السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ نبی تم پر بھی سلامتی ہو تم پر اللہ کی رحمت ہو تم پر اللہ کی برکتیں ہو میری ماں بہنیں قربان چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جب اللہ نے ہمارے نبی کو کہا نبی اب میں اپنی رحمت تیرے اوپر برسا رہا ہو میری برکت تیرے اوپر برسا رہا ہو میری مغفرت تیرے اوپر برسا رہا ہو اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت یاد آگئے اور حضور نے فرمایا السلام علینا وعلا عباد اللہ صالحین کہ اللہ جب تو رحمتیں بھیج رہا ہے جب تو برکتیں بھیج رہا ہے تو مولا تیری سلامتی میری امت پر بھی اتار دینا تیرے نیک بندوں پر بھی اتار دینا تیری ر رحمتیں میری برکتیں تیری سلامتیاں صرف مجھ پر نہ ہو میری امت پر اور تیرے نیک بندوں پر بھی نازل کر دینا فرشتوں نے یہ منظر دیکھا نبی اللہ سے بات کر رہے ہیں اللہ نبی سے بات کر رہے ہیں اور نبی ایسے وقت میں بھی اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں فرشتوں کی زبان سے نکلا اشد اللہ اللہ اشد محمد نابدو رسول یہ فرشتوں کی زبان سے نکلا نکلا میری ماں بہنیں یہ ہے اللہ کی بات نبی کی بات فرشتوں کی بات اور آپ سب کو یہ زبان یاد ہے کیونکہ ہر ایمان والا ہر ایمان والی جب نماز پڑھتے ہیں قادے میں بیٹھتے ہیں تو اسی تشہد کو ہم اپنی نمازوں میں پڑھا کرتے ہیں اللہ کو یہ ادا یہ بات چیت اتنی پسند آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے لیے تک کے لیے حکم دے دیا کہ اپنی نمازوں میں جب بھی تم کاتے میں بیٹھو کو پڑھو تو ان دعاؤں کو پڑھ لیا کرو اس میں نبی کا سلام ہے اللہ کا سلام ہے نبی کا امت کے لیے درد ہے اور فرشتوں کا وہ سلام ہے جس کو بجموا بنا کر تشہد کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اندر پڑھنے کا حکم دے دیا ہے تو میری مائیں بہنیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ معراج بھی نصیب فرمائے تب بھی حضور کو یہ درد ہے کہ اللہ جب سلامتی بھیج رہا ہے تو میری امت کو محروم نہ کر دینا تیرے نیک بندوں کو محروم نہ کر دینا اتنا پیار کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے حالانکہ میری مائیں بہنیں ہم سب جانتے ہیں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے آپ کا جو رتبہ ہے آپ کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ مقام اور رتبہ اللہ نے کسی کو نہیں دیا نبیوں کے نبی ہمارے آقا مدنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس دنیا میں اس روح زمین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی پیدا ہوا نہیں ہے کوئی آج موجود نہیں ہے اور قیام قیامت تک کوئی میرے نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا اتنا بڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے حضرت قاضی رحمت اللہ علیہ نے شفا میں ایک روایت کو نقل کی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صاحب کرام کی جماعت کے ساتھ خیبر کے مقام پر گئے کچھ صحابیات بھی ساتھ میں تھی جو خدمت کے لیے پانی پلانے کے لیے علاج کے لیے ان کاموں کے لیے صحابیات بھی ساتھ میں جایا کرتی تھی خیبر کے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ایک جگہ ہے وہاں پر جس کا نام صحبا ہے زہر کا وقت ہو چکا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میرے صحابہ زہر کا وقت بھی ہو گیا ہے کھانا بھی کھانا ہے چلو پہلے سب مل کر یہاں پر پڑاؤ ڈال دے کھانا کھا لے کی نماز پڑھ لے اور پھر تھوڑی دیر کے لیے قیلولہ کر لے آرام کر لے کیونکہ بہت گرمی ہے اور سخت گرمی کا وقت ہے تھوڑا ریسٹ کر لیتے ہیں بعد میں سفر کو آگے بڑھائیں گے چنانچہ کھانا رکھا گیا سب صحابہ نے مل کر کھانا کھایا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر کی اذان دی ازان کے بعد میں زہر کی نماز پڑھائی گئی اور زہر کی نماز جب ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو کہہ دیا کہ تھوڑی دیر کے لیے پھیل جاؤ اور آرام کر لو بعد میں اثر پڑھ کر ہم اپنا سفر آگے شروع کریں گے یا بعد میں جب ٹھنڈک ہو جائے گی اس کے بعد اپنے سفر کو شروع کریں گے سارے صحابہ بکھرنے لگے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ علی تعال یا علی علی درا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو علی ایک بہت ضروری کام ہے اور یہ کام تمہیں نمٹانے کے لیے ابھی اور اسی وقت جانا ہے یہ اللہ کے نبی کا کام ہے جلدی سے جاؤ فلاں جگہ پر جاؤ یہ کام پورا کرو اور کام پورا کرنے کے بعد واپس آ جاؤ اور ہاں علی جلدی جلدی جانا جلدی جلدی آنا جتنا ہو سکے جلدی واپس لوٹنے کی کوشش کرنا حدیث پاک میں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ وہ کون سا کام تھا یا کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا لیکن ایک بہت امپورٹنٹ ٹاسک تھا جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو سلیکٹ کیا اور فرمایا کہ جاؤ کام نمٹاؤ اور جلدی سے واپس آ جاؤ سیدنا حضرت علی رضی اللہ اللہ تعالیٰ کو جیسے ہی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملا آپ اس کام کو انجام دینے کے لیے روانہ ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چلے گئے سارے صاحب آرام کر رہے ہیں اثر کی نماز کا وقت ہو گیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال اثر کا وقت ہو گیا ہے اذان دے دی جائے اذان دے دی گئی اثر کی جماعت سے نماز ہو گئی ابھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس کام سے واپس نہیں آئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ابھی بھی گرمی ہے تھوڑا آرام کر لو اور میں علی کا انتظار کر رہا ہوں اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا انتظار کر رہے ہیں سب نے عصر کی نماز پڑھ لی پڑھ لی ہے اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحابہ نے دیکھا کہ سامنے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بہت تیز قدموں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہے ہیں یاد رکھنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے فلم یصلی العصر حضرت علی کی ابھی عصر کی نماز باقی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو کام دیا تھا جو حکم دیا تھا اللہ کا شکر ہے وہ کام کر کے واپس لوٹا ہو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے فرمایا علی تھک گئے ہوں گے آؤ آؤ علی اجلس یا علی علی آؤ میرے پاس بیٹھ جاؤ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بٹھا دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازو میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میری مائیں بہنیں اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں رکھ دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا وہ اتنے خوش ہو گئے کہ اللہ کے نبی نے میرے پیروں پر میری گود میں اپنا سر رکھ دیا ہے حضرت علی بہت خوش ہے کہ آج تو دنیا اور آخرت کا سردار شہنشاہ بتا میری گود میں اپنا سر سر لیٹے ہوئے ہیں حضرت علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے سے نور ٹپک رہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہے حضور کا سر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہے ادھر اللہ کے نبی نے سر رکھا ہے ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی تو ایک طریقہ یہ ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے ہیں اور خواب میں آپ پر وحی کا نزول ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوحی الیہ وراسہ فی حجر حضرت علی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر حضرت علی کی گود میں ہے اور اب آپ پر وہی کا سلسلہ شروع ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ علی تم نے تو ابھی اثر کی نماز نہیں پڑھی ہے علی اثر کی نماز کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن سن کی کی طرف طرف دیکھا دیکھا آفتاب تو دیکھتے ہیں کہ ابھی سیٹ ہونے والا ہے سن سیٹ ہونے کو تھوڑی دیر باقی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو گئے کہ اگر میں اٹھا نہیں اور میں نے نماز نہیں پڑھی تو آج میری اثر کی نماز قدا ہو جائے گی آج میری اثر کی نماز جائے گی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا حال یہ تھا کہ زندگی میں ان کی کبھی بھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہے کیا کروں میں اگر میں ہلوں گا حرکت کروں گا تو میرے نبی کی نیند ٹوٹ جائے گی اور اگر میرے نبی کی نیند ٹوٹ گئی تو میرا اللہ مجھ پر ناراض ہو جائے گا میں ہل نہیں سکتا نبی کو اٹھا نہیں سکتا اور دوسری طرف اگر میں بیٹھا رہا تو میری اثر کی نماز قضا ہو جائے گی میری اثر کی نماز چھوٹ جائے گی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بہت پریشان ہے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ٹیئرز کے ڈراپر ٹیئرز کے ڈراپس ان کے چیکس پر ان کے گال پر رول ہونے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے کہ میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اگر یہ آنسو کا قطرہ میرے نبی کے چہرے پر گر گیا میرے نبی کی آنکھ کھل جائے گی میرے نبی کی نیند ٹوٹ جائے گی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی داڑھی پر رکھ دیا کہ کوئی قطرہ نیچے نیچے نہ گرنے پائے اپنے ڈروپس کو اپنے آنکھوں کے کو وہ اپنے ہاتھوں میں سمیٹنے لگے میں دبانے لگے کہ کہیں میرے نبی کی نیند نہ کھل جائے اور حضرت علی کبھی نبی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں جس سے نور چھلک رہا ہے کبھی آفتاب کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ سن سیٹ ہونے کے قریب ہے کتنے پریشان ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو نماز سے بہت محبت تھی ایسی محبت بھی آپ نے پڑھا ہے ہسٹری میں کہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ میں ایمان اس لیے لایا تھا کہ مجھے نبی کا نماز پڑھنے کا طریقہ بہت اچھا لگتا تھا میں نمازوں پر فدا ہو گیا میں نے ایمان قبول کر لیا آج اسی علی کی اثر کی نماز قضا ہونے والی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہے کیا کروں میں نہ ہل سکتا ہوں نہ ہٹ سکتا ہوں ورنہ میرے نبی کی شان میں مستاقی ہو جائے گی اور ادھر سورج گروب ہونے والا ہے وہ گروب ہو گیا میری اثر کی نماز قدا ہو جائے گی بار بار سورج کو دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہے روایتوں کے الفاظ ہے حتی غربت شمس حضرت علی سورج کو دیکھتے رہے یہاں تک کہ سن سیٹ ہو گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اثر کی نماز قضا ہو گئی آج زندگی کی پہلی نماز تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قضا ہو گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا صدمہ ہے آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں اتنے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کا سلسلہ ختم ہوا آپ کی آنکھ کھلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو حضرت علی رضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گوز سے ہٹایا اور دیکھا کہ سن سٹ ہو چکا ہے سورج گروب ہو چکا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے میرے صحابہ سورج گروب ہو چکا ہے مغرب کا وقت ہو چکا ہے بلال کہاں ہے بلاؤ تاکہ مغرب کی ازاد دے دی جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تک صبر کر رہے تھے اب تک اندر اندر رو رہے تھے اپنے آسوں کو سمیٹ رہے تھے جیسے اللہ کے نبی صلی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکل گئے تھاڑے مار مار کر رونے لگے پوری داڑی مبارک آسوہ سے تر ہو گئے تھے حضرت علی روئے جا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا آپ کے رونے کو دیکھا سمجھ گئے کہ میرے علی کی تو اثر کی نماز چھوٹ گئی ہے حضور نے سوال کیا اصلیت العصر یا علی علی علی کیا تم نے اثر کی نماز پڑھی حضرت علی نے فرمایا لا لا یا رسول اللہ اللہ کے نبی میں نے نماز نہیں پڑھی آج میری اثر چھوٹ گئی آج میری اثر قضا ہو گئی اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہی پر کھڑے ہو گئے آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی اللہم اللہم محبت میں ہل نہیں رہا تھا علی تو تیرے کی وجہ سے وہیں پر بیٹھا ہوا تھا اللہ سورج گرو ہو چکا ہے لیکن اللہ ہر چیز کرنے پر قادر ہے آج سورج کو واپس لوٹا دے آج سورج کو واپس لوٹا دے اسے ریٹرن بھیج دے تاکہ میرا علی اثر کی نماز پڑھ لے میرے علی کی نماز قدا ہو گئی ہے اللہ سن سیٹ ہو چکا ہے تیرے بس میں سب مولا اس سورج کو واپس لوٹا دے اللہ کے نبی رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں صحابہ کرام کا بیان ہے صحابیات کا بیان ہے ہم حیران تھے ہماری آنکھوں نے دیکھا وہ سورج جو ہو چکا تھا جو سن سیٹ ہو چکا تھا ویسٹ میں ڈوب چکا تھا وہی سے وہ سورج واپس اوپر آ جاتا ہے حضرت اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے ہیں فَرَأَيْتُهَا غَرَبَتْ سُمَّ رَأَيْتُهَا طَلَعَتْ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ وَرَفَعَتْ عَلَى الْجِبَالِ وَالْأَرْضِ وَذَلِكَ بِسْحْبَا فِي خَيْبَرَ حضرت اسما بنت عمیس فرماتی ہے میری آنکھوں نے دیکھا سن سیک ہو چکا تھا نبی نے دعا کی ہے سورج واپس اوپر آیا غروب ہونے کے بعد واپس اوپر آیا ات اتنا بلند ہو گیا پہاڑوں کے اوپر آ گیا زمین کے اوپر آ گیا اور یہ میں خیبر میں تھی صحبہ مقام کا واقعہ ہے تمام لوگ حیران ہے ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضور کی آنکھوں میں آنسو ہے چہرے پر مسکراہٹ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا علی دیکھو تمہاری اثر کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے اللہ نے سورج کو واپس بیچ دیا ہے علی اثر پڑھ لو علی اثر کی نماز نماز ادا کر لو تمہاری نماز ادا نہیں ہوئی ہے میری مائیں بہنیں تھوڑی دیر کے لیے سوچو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا کیا حال ہوگا ارے وہ تو تھاڑے مار مار کر رو رہے تھے ابھی تو خوشی کے آنسو بہ رہے تھے کہ اللہ میری اثر کی نماز بچ گئی میری اثر کی نماز نہیں ہوئی حضرت علی اتنے اتنے خوش خوش ہے ہے جلدی سے آگے بڑھ گئے نیت باندھ کر اثر کی نماز کو پڑھنے لگی پڑھنے لگے یا اللہ کیسی تھی وہ نماز کتنا درد تھا اس نماز میں آج تو سورج علی کے لیے آیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے ہیں اپنے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں ہے ان کی قرآن جاری ہے ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو کمال ہو گیا سورج گروب ہو گیا تھا سورج واپس اوپر آ گیا اے اللہ کے نبی یہ واپس سنسٹ کب ہوگا یہ سورج واپس گروب کب ہوگا کب یہ سورج واپس چلا جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بھائی اے میرے بھائی تو مجھے مجھے پوچھ کے یہ سورج کب غروب ہوگا علی کو پوچھ لے کہ ان کی نماز کب ختم ہوگی جب تک علی سلام نہیں پھیریں گے یہ سورج واپس نہیں ڈوبے گا وہ شاعر کہتا ہے وہ شاعر کہتا ہے ڈوبا ہوا سورج لوٹ آتا ہے ڈوبا ہوا سورج لوٹ آتا ہے جب رب کا محبوب اسے بلاتا ہے سب مل کر کہو صلی اللہ علیہ وسلم تو میری ماں بہنیں یہ مقام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہمارے نبی کے ہاتھ اٹھ جائے تو وہ نہ سورج کا ڈوبنے کے بعد میں دوبارہ وہاں سے نکلنا امپوسیبل ہے اقل حیران ہے لیکن جب نبی کے ہاتھ اٹھ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورج کو بھی واپس لوٹا دیا ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ دیکھیے ایک نماز قضا ہوئی ہے علی بے قرار ہو گئے علی بے چین ہو گئے آج نہ جانے کتنی ہماری نمازیں ہیں چھوٹ جاتی ہے وقت نکل جاتا ہے ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں ہم نے مقام دیکھا وہاں پر دعا کی طاقت کا بھی اندازہ لگا لو کہ دعا میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے دعا کر لی اللہ نے ناممکن کو ممکن بنا دیا ہاں میری مائیں بہنیں اللہ نے دعا میں بہت طاقت رکھی ہے دعا تو ایمان والے کا ہتھیار ہے دعا تو امپوسیبل کو پوسیبل بنا بنا دیتی ہے دعا کی وجہ سے انسان بڑے بڑے کام کر جاتا ہے اسی لیے ترمیدی شریف کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں مصیبت آنے سے پہلے بھی دعا کیا کرو مصیبت آنے کے بعد بھی دعا کیا کرو دعا میں اللہ نے بہت طاقت رکھی ہے مصیبت سے پہلے دعا کرو گے تو جو آنے والی مصیبت ہے دعا کی برکت سے وہ ٹل جائے گی اور اگر اللہ کی حکمت ہے کہ وہ آ کر رہے تو اللہ مصیبت کو ٹال دے گا یا پھر اللہ آخرت میں ذخیرہ بنا دے گا اور جب مصیبت آ جائے حالات آ جائے انسان کو کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے ایک ہی راستہ ہے مسلح بچھا لے ہاتھ اٹھا لے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لے دعا کی وجہ سے اللہ بڑے بڑے کاموں کو پورا کر دیتا ہے بڑی بڑی آرزویں پوری ہو جاتی ہے اللہ نے دعا میں وہ طاقت رکھی ہے ایک صحابیہ گزری ہے حضرت سنیرا رضی اللہ تعالی عنہ یہ ابو جہل کی باندھی تھی بوڑھی ہو گئی تھی ایمان قبول کیا حضرت ابو جہل کو جب پتا چلا کہ حضرت سنیرا نے ایمان قبول کر لیا ہے بہت غصے ہو گیا کر پوچھا کہ سنیرا کیا تو نے ایمان قبول کر لیا اس بوڑھی خادمہ نے کہا کہ جی میرے آقا میں مسلمان ہو گئی ہوں ابو جہل کو غصہ آ گیا اپنے ساتھیوں کو بلا کر لے آیا اور بیچاری وہ بوڑھی عورت جو بالکل بڑھاپے کو پہنچ گئی ہے ابو جہل اپنے ساتھیوں کو لاتا ہے اور اس کے بعد میں حضرت سنینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کرتا ہے وہ نوجوان ہٹے کٹے ایک بڑی اممہ کو مار رہے ہیں اتنا مارا اتنا مارا ایسے گھوسے مارے ہیں حضرت سنینہ زمین پر گر گئی ہے پھر بھی ان لوگوں کو رحم نہیں آیا ایک بہت بڑا ڈنڈا یا لوہا لے کر ابو جہل آگے بڑھا اور اس نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر مار دیا اتنا زور سے سر پر مارا ہے کہ حضرت سنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندھی ہو گئی ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تو بوڑھی اممہ چلانے لگے مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا ہے میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی میں اندھی ہو گئی میں بلائنڈ ہو گئی جب وہ اس طرح رونے لگے ابو جہل ہنسنے لگا اور مزاق اڑا کر کہنے لگا تو نے ہمارے بتوں کی عبادتوں کو چھوڑ دیا تو نے ہمارے خداؤں کو ماننا چھوڑ دیا دیکھ ہمارے خدا نے تیرے اوپر پنشمنٹ بھیج دیا تجھے اندھا کر دیا تجھے نابینا کر دیا تجھے بلائنڈ کر دیا یہ نحوست ہے اللہ کو ماننے کی ناؤزو باللہ اور ہمارے معبودوں کو چھوڑ دے کے ہمارے بتوں نے تجھے اندھا کر دیا حضرت زنیرہ مار کھا کر مڈال ہو چکی تھی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا تھا لیکن اس وقت حضرت زنینہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کی کہا کہ اللہ انہوں نے مجھے مارا میں نے برداشت کر لیا انہوں نے میری چمڑی پر زخم پہنچائے میں نے برداشت کر لیا انہوں نے میری ہڈیوں کو توڑ دیا میں نے برداشت کر لیا انہوں نے مجھے گھسوں اور تماچوں سے مارا میں نے برداشت کر لیا لیکن یہ اللہ اب یہ تیری مذاق اڑا رہے ہیں تیری عظمت نبوت کو چیلنج کر رہے ہیں اللہ یہ کہتے ہیں ہمارے بوتوں نے تجھے اندھا کر دیا اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے ہاں میں اندھی ہو چکی ہوں مجھے کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا ہے لیکن اللہ اگر آج میں اندھی رہی ان کافروں کو تیرے خلاف بولنے کا موقع مل جائے گا اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہو میری آنکھوں کی روشنی لوٹا دے میری بینائی کو لوٹا دے حضرت سنیرہ رو رو کر دعائیں مانگ رہی ہے روایتوں میں منقول ہے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رو رو کر دعا مانگی ہے اور اپنے چہرے پر ہاتھوں کو پھیرا ہے ادھر چہرے پر ہاتھ پھیرتی ہے ادھر اللہ ان کی آنکھوں کی روشنی کو واپس لوٹا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب سچے دل سے اس کے بندے اور بندی دعا کرتے ہیں اللہ کو اپنے بندوں اور بندیوں پر پیار آ جاتا ہے وہ ہر دکھ کو دور کر دیتا ہے ہر دکھ کو سکھ سے بدل دیتا ہے بڑی بڑی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے اور قرآن کہتا ہے قرآن میں کہا گیا ہے کہ دنیا والوں کے پاس جب تک دو چیزیں ہوگی اللہ کا ان پر عذاب نہیں آئے گا تو اللہ کا عذاب دنیا والوں پر عمومی طور پر اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک دو چیزیں موجود ہوگی قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللہ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں جب تک ہوگی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا پہلی چیز کہ جب تک دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے اللہ کا جنرل اور کامن عذاب کبھی بھی نہیں آئے گا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ لوگوں جب تک میں تمہارے درمیان میں ہو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا اور جب میں چلا جاؤں گا تو دوسری چیز تمہارے پاس دعا ہے دعا کا ہتھیار ہے استغفار کا ہتھیار ہے توبہ کرنا استغفار کرنا معافی مانگنا دعائیں کرنا یہ دو چیزیں جب تک تمہارے اندر ہوگی اللہ کا تمہارے اوپر کامن عذاب کبھی بھی نہیں آئے گا تو میری مائیں بہنیں قرآن کا اعلان ہے یہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سنتوں پر اگر کوئی عمل کرتا ہے نبی کے طریقے کو زندگی میں لاتا ہے اللہ تو اسے بھی عذاب سے محفوظ کر دیتا ہے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہوں گے تو اللہ کا عذاب کیسے آئے گا اور نبی کے جانے کے بعد اب یہ دعا توبہ اور استغفار کی دولت ہے اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جو اللہ کے سامنے گڑ گڑائے توبہ کرے استغفار کرے دعا کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا اوڑنا بچھونا بنا لے اپنی زندگی میں حضور کے طریقے پر چلے خدا پاک کی کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی نہیں دے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان ایک بڑی پیاری روایت سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی کے پاس کہیں سے آٹا آیا تھا فلور آٹا آیا تھا وہ روٹیاں بنا رہی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس آٹے سے ٹکیا بنا دی آٹے سے راؤنڈ شکل اس روٹی کی بنا دی اور اس کے پاس جو تنور تھا اس تنور میں روٹی کو ڈال کر اسے سیک کر رہی تھی روٹیاں بنا رہی تھی وہ روٹیوں کی ٹکیا بناتی تنور میں ڈالتی آگ جل رہی ہے آگ کی وجہ سے روٹی تیار ہو جاتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ باہر نکال لیتی ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روٹیاں بنا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب میں بیٹھے ہیں اچانک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو یاد آیا کہ ارے گھر میں مجھے وہ فلاں ضروری کام کرنا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ وہ کام انجام دینا چاہتی ہے لیکن ایک روٹی بنانا بھی باقی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور فرمایا اے اے میرے محبوب اللہ اللہ کے نبی صلی علیہ وسلم یہ میں روٹیاں بنا رہی تھی آخری روٹی باقی رہ گئی ہے میں نے اس کی بھی تیار کر دی ہے اسے گول بھی کر دیا ہے اسے صرف تندور میں ڈال کر سیک دینا ہے اللہ کے نبی یہ بہت ضروری کام ہے جو مجھے گھر میں کرنا ہے میں وہ کام نمٹا دیتی ہوں اگر آپ مائنڈ نہ کرو تو ایک روٹی آپ تندور میں دیکھ لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حضرت عائشہ کے پاس آ گئے کہا کہ کوئی فکر مت کر جا جو کام ہے نمٹا لے یہ آخری روٹی میں اپنے ہاتھوں سے بنا لوں گا یہ آخری روٹی کو میں خود تندور میں سیک لوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روٹی کی ٹکیا کو اپنے ہاتھوں میں رکھا وہ گول بن چکی تھی اسے سیکنا تھا اور تندور کے اندر اسے سیک کر تیار کرنا تھا میری مائیں بہنیں اندازہ لگاؤ میں کل ہمارے بھائیوں کے درمیان میں یہ بات کر رہا تھا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو یہ نہیں کہا کہ میں تو نبیوں کا نبی ہو میں تو نبیوں کا سردار ہو میں رحمت للعالمین ہو میں اتنا بڑا پروفیٹ ہو میں تیری روٹیوں کو سیکو میں کچن میں آ کر کام کرو میں روٹیاں بناؤ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ارے قربان جائیے اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسلم پر ہمارے نبی نے تو یہ فرمایا عائشہ جو کام کرنا ہے کر لو میں ایسے ہی بیٹھا ہوں لاؤ تمہاری روٹی میں سیک دیتا ہوں لاؤ میں تمہاری روٹی کو تندور میں سیک دیتا ہوں یہ مزاج تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ نے بھی میرا گزشتہ کل کا یسٹرڈے کے اثر کا بعد کا بیان سنا ہوگا جس کا ٹاپک ہی تھا tranquility and peace in the house گھر کا سکون اس میں میں یہی بات ہمارے بھائیوں کو بھی سمجھا رہا تھا اور ماؤں بہنوں کو بھی یہ خطاب کر رہا تھا کہ دیکھو اگر گھر میں پیار محبت چاہیے گھر میں آپس میں ہم پیار محبت سے رہنا چاہیے تو ایک شوہر کو بھی اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہے ایک بیوی کو بھی اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہے دونوں میں محبت ہوگی انڈرسٹینڈنگ ہوگی ایک دوسرے کے حقوق کے ادا کرنے کی فکر ہوگی تو اللہ دنیا میں گھر کو جنتی گھرانہ بنا دے گا میں گزشتہ کل یہی بات سمجھا رہا تھا تمام عورتوں کو کو خطاب کر کے کہہ رہا تھا کہ شوہر کا جو مقام ہے اسے سمجھو اور ان کی عزت کیا کرو اور ہمارے بھائیوں کو بھی میں یہی سمجھا رہا تھا کہ دیکھو اپنی بیوی کے بارے میں کبھی سوچو کہ تمہاری وائف جو تمہارے گھر میں ہے صبح سے لے کر شام تک ایک مشین کی طرح وہ کام کر رہی ہے صبح اٹھتی ہے تمہاری سہری کا انتظام کر رہی ہے گھر اسے صاف کرنا ہے کپڑے اسے دھونا ہے آئن وہ کرنے والی ہے بچوں کی تربیت وہ کرنے والی ہے بچوں بچوں کو وہ نلا رہی ہے بچوں کو وہ مدرسے کا سبق پڑھا رہی ہے بچوں کو وہ سکول کے کاموں میں ہیلپ کر رہی ہے نہ جانے کتنے کام ہے وہ صبح سے لے کر شام تک کر رہی ہے خود بھی دن بھر کی بھوکی پیاسی ہے لیکن یہ سوچتی ہے میرے شوہر کو میں اچھی سے اچھی افطاری کھلاؤ میرے گھر بچوں کو میں اچھی سے اچھی افطاری کھلاؤ وہ افطار کے کام میں لگ جاتی ہے تو رات بھر تراوی میں رہتی ہے عبادت کر رہی ہے تلاوت کر رہی ہے ایک مشین کی طرح وہ خدمتیں کر رہی ہے کبھی تو اپنی بیوی کو شکر کے دو بول کہہ دیا کرو کبھی تو اسے کہہ دیا کرو کہ I am really very thankful to you I really appreciate what you do for me appreciation ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان کسی چیز کو appreciate کرتا ہے تو اس انسان کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ میری محنت کی قدر ہو رہی ہے کہ دیکھو لوگ میری محنت کی قدر کر رہے ہیں میں کوئی اچھا کام کرو میری تعریف کی جائے تو ایک حوصلہ اور جذبہ بنتا ہے کہ میں اور یہ نیک کام کیا کر کروں گا تو اپریسیشن بہت بڑی بات ہے میں اپنے بھائیوں کو یہ سمجھا رہا تھا لیکن اللہ معاف کرے ہمارے یہاں تو ہے نا ابھی ہم 2009 میں ہیں لیکن مینٹالٹی تو 1940s اور 50s کی چل رہی ہے کتنے بھائیوں کو دیکھا کہ جب ایسی باتیں کرو تو کہتے نا نا بہنی نہیں بہت تعریف نہیں کروانی نے تو پھٹی جیسے انا للہ و انا الیہ راجعون بھاتی جیسے ارے وہ تیری وائف ہے تیری لائف ہے تیری زندگی ہے جو تیرے لئے اتنی قربانی دے رہی ہے لیکن وہ پرانی منٹالیٹی ہے کہ نہ ابھی بہنی نے وہ ماتھا پر چلا گیا تو اپنا ماتھا پر بیسی نے ٹپلی او مار سے یہ مینٹالٹی ہے میں سمجھا رہا تھا زندگی ایسے نہیں ہوا کرتی ہے یہ پرانے زمانے کے خیالات ہے اور آج تو مجھے افسوس ہوتا ہے کتنے لوگوں کے بارے میں سن رہے ہیں پچاس سال کا بوڑھا سکسٹی ایئرس کا بوڑھا ہو چکا ہے منہ میں دانت نہیں ہے پیٹ میں ہاتھ نہیں ہے بیماریوں میں پڑا ہوا ہے بلڈ پریشر ہے کولیسٹرول لیول ہائی ہے ہارٹ میں تکلیف ہے لیکن پھر بھی کہتا ہے اس بڑھاپے میں بڑھیا کو فارغتی تجھے طلاق دے دوں گا ارے ذرا تو شرم کر بڑے میاں ساٹھ سال کی تیری عمر ہو چکی ہے تیری پوری زندگی اپنی بیوی کے ساتھ میں نکل گئی ہے یہ عمر ہے کہ اس طرح دھمکائے اور ایسی باتیں کرے یہ زندگی کے طریقے نہیں ہوا کرتے بہرحال میں گزشتہ کل شام کو اپنے بیان میں اسی بات کو بار بار بیان کر رہا تھا اور دونوں طرف کے حقوق بیان کیے کہ ایک شوہر کیسے زندگی گزارے ایک وائف کی کیا ذمہ داری اور رسپانسبلٹی بیٹی ہوتی ہے اگر ہماری زبان سے بیوی دیکھتی ہے میرا شوہر میرے لیے کام کر رہا ہے اتنی خدمت کر رہا ہے ہر چیز میں مجھے ہیلپ کرتا ہے بیوی اپنی زبان سے ایک تھینک یو کہتے ہیں ایک محبت بڑے انداز میں جزاک اللہ کہتے ہیں کیا فرق پڑ جائے گا کتنا گھر حسین بن جائے گا کتنی محبت گھر کے اندر پیدا ہو جائے گی اس لیے آپس میں ایک دوسرے کی تعریف کرے ہمت دلائے اسی سے گھر آباد ہوا کرتے ہیں وہ ایک مرتبہ ایک مولانا صاحب کسی دعوت میں گئے ہوئے تھے بہت اچھا کھانا پکایا گیا تھا مولانا صاحب نے کھانا کھانے کے بعد دعا کی اللہ من سکانی اور اس کے بعد میں اس گھر والے بھائی کو یہ کہا کہ ماشاءاللہ اللہ کھانا بہت ڈیلیشیس تھا بہت لذیذ کھانا تھا بہت ٹیسٹی فوڈ تھا میری طرف سے اپنے گھر والوں کا شکریہ کہنا انہیں تھینکس کہہ دینا کہ محنت تو انہوں نے کی ہے یہ مولانا زور زور سے ذرا کہہ رہے ہیں اور وہ بیوی جو اندر تھی وہ سن رہی تھی اس نے جب یہ سنا کہ مولانا میرے کھانے کی تعریف کر رہے ہیں تو وہ اندر سے زور زور سے دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور اتنا زور سے رونے لگے یہ مولانا صاحب تو گھبرا گئے میں نے تو اس کی تعریف کی رو کیوں رہی ہے کہا کہ بہن کیا بات ہے تم کیوں اس طرح چلا رہی ہو اور رو رہی ہو تو اس بیوی نے روتے روتے یہ کہا مولانا صاحب پچیس سال میری شادی کو ہو گئے فائیو میری شادی کو ہو گئے لیکن میرے شوہر شوہر نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ تُو نے بہت ٹیسٹی یا ڈیلیشس کھانا بنایا ہے کبھی اس نے میرے کھانے کی تعریف نہیں کی میں اپنی تقدیر کو پوستی ہو اور اس بنا پر رو رہی مولانا صاحب نے اس بھائی کو سمجھایا کہ دیکھ میرے بھائی کتنی محبت سے تیری بیوی تیرے لیے کھانا بناتی ہے تو دو بول محبت کے بول دے کہ نہیں کھانا بہت اچھا تھا میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں کیا فرق پڑ جائے گا اس بھائی کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ no I done a very big mistake 25 five years تک میں اپنی بیوی کا خیال نہیں کر سکا ارادہ کر لیا کہ اب تو جب بھی کھانا کھاؤں گا میری بیوی کے کھانے کی تعریف کروں گا جب بھی دسترخوان پر بیٹھوں گا کہوں گا کہ بہت اچھا کھانا ہے کام پر چلا گیا شام کو آیا بیوی نے دسترخوان پر کھانا رکھا آج تو بریانی تھی اب جیسے ہی بریانی کو اس نے ایک نیوالا اپنے منہ میں ڈالا ہے ارادہ کر کے آیا تھا کہ چاہے گوشت کچا بھی ہوگا چاول بھی کچے ہوں گے آج تو تعریف کر کے رہوں گا فرسٹ مرسل اپنے منہ میں ڈالتا ہے اور کہتا واہ کیا کھانا بنایا تو نے ڈیلیشیس ٹیسٹی لذیذ اتنی تعریف کرنے لگا کہ دنیا پر کوئی شیف ایسا کھانا نہیں بنا سکتا ہے کھانا بنایا تو تو نے بنایا بہت لذیذ کھانا ہے بہت ٹیسٹی کھانا ہے میرا دل خوش ہو گیا میرے روئے روئے میں خوشی ہو گئی میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں I am really very thankful to you اتنی تعریف کر رہا ہے اور بیوی ادھر دھڑے مار مار کر رو رہی ہے تو روئے جا رہی ہے روئے جا رہی ہے یہ حیران ہو گیا کہ مولانا نے کہا تھا کہ تعریف کرے گا تو بیوی بہت خوش ہو جائے گی یہ تو رو رہی ہے دھاڑے مار مار کر رو رہی ہے تو اس نے کہا کہ بات کیا ہے میں تو تیرے کھانے کی تعریف کر رہا ہوں تو نے اتنا ٹیسٹی کھانا بنائی ہے پھر تو کیوں رو رہی ہے بیوی روتے روتے کہنے لگی پچیس سال سے کھانا بناتی ہو پچیس سال سے کھانا بناتی ہو کبھی میری تعریف نہیں کی اور آج پڑوسن نے گانا بھیجا تو اتنی تعریف کرتا ہے نیبر سے کھانا آیا تو اتنی تعریف کرتا ہے اور میں پچیس سال تک بناتی تھی کبھی تو نے تعریف نہیں کی تو برحال کبھی معاملہ الٹا بھی ہو جاتا ہے برحال میری ماں بہنے کہنے کا مقصد یہ ہے دونوں طرف سے انڈرسٹینڈنگ ہو یہ بھی نہ ہو کہ شوہر کے ساتھ میں بیوی کا اتنا سخت معاملہ ہو کہ بیچارہ نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکے وہ ایک مرتبہ سکول میں ٹیچر نے نئے نئے بچے ایڈمیشن ہوا تھا سکول میں کلاس میں تو ٹیچر بچوں کو پوچھ رہی تھی کہ تیرے ابا کیا کرتے اس نے کہا میرے باپ ڈاکٹر ہے دوسرے کو پوچھا تیرے ابا کیا کرتے ہیں کہا my dad is an architect کہ وہ تو آرکیٹیک ہے تیسرے کو پوچھا تیرے ابا کیا کرتے ہیں کہا میرے والد تو انجینئر ہے چوتھے کو پوچھا تیرے ابا کیا کرتے ہیں کہنے لگا کہ میرے ابا تو ڈاکٹر ہے میرے ابا تو مفتی ہے ایک کو پوچھا کہ تیرے ابا کیا کرتے ہیں اس نے کہا جو میری ممی کہتی ہے وہی کرتے ہیں جو میری ممی کہتی ہے وہی کرتے برحال میری مائیں بہنیں کہنے کا مقصد یہ ہے آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو پیار محبت ہو آئیے تو میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کو بیان کر رہا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی ضروری کام ہے آخری روٹی بنانا ہے اسے تنور میں ڈال کر سیکھ دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روٹی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے تنور میں ڈال دیا روٹی تنور میں گئی ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روٹی تنور میں ہے لیکن وہ گرم ہی نہیں ہو رہی ہے وہ سیکے ہی نہیں جا رہی ہے وہ تیار ہی نہیں ہو رہی ہے وہی وائٹ آٹا ابھی بھی نظر آ رہا ہے ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے اتنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ آئی دیکھا کہ روٹی ابھی بھی تندور میں ہے کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی تھی نا محبت سے کہنے لگی ارے میں نے ساری روٹیاں بنا لی ایک روٹی تو بنانے کے لیے آپ کو کہا تھا ابھی تک وہ بھی آپ نے نہیں سیکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ادھر آ عائشہ ادھر آ میرے پاس بیٹھ جا اور دیکھ تندور میں دے جو میں دیکھتا ہوں وہ تو بھی دیکھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں اللہ کے نبی کے قریب گئی اور میں تنور میں دیکھنے لگی تو میری آنکھوں نے دیکھا آگ جل جل رہی ہے ہے ہے فائر ہو رہا رہا تنور روٹی اس پر پڑی ہوئی ہے لیکن روٹی بننے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے روٹی بن نہیں رہی ہے روٹی سیکے نہیں جا رہی ہے حضرت عائشہ بیان کرتی ہے میں نے اتنی ساری روٹیاں بنائی اسی تنور پر بنائے کے لیے روٹی ہی نہیں جا رہی ہے تیار ہی نہیں ہو رہی ہے میں پریشان تھی میں پریشان ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے ہم دونوں اس روٹی کو دیکھ رہے ہیں کہ آگ جب رہی ہے ہے تندور میں روٹی موجود پھر یہ کیوں نہیں بنتی ہے کیوں نہیں سیکی جاتی ہے کیوں گرم نہیں ہوتی ہے حضرت عائشہ بیان کرتی ہے ہم دونوں حیران تھے اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائی امین علیہ السلام تشریف لائے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر قیامت تک بھی یہ روٹی اس تنور میں رہے گی تب بھی وہ نہ سیکی جائے گی نہ بنے گی نہ گرم ہو سکے گی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں جبرائیل آخر کیا بات ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یہ کہتا ہے اللہ یہ کہتا ہے کہ اس روٹی پر میرے نبی کا ہاتھ لگ گیا ہے اس روٹی کو میرے نبی نے ٹچ کر لیا ہے اور جس روٹی پر میرے نبی کا ہاتھ لگ جائے اس روٹی پر میں آگ کو حرام کر دیتا ہوں اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ روٹی قیامت تک نہیں بن سکتی ہے کیونکہ آپ کا مبارک ہاتھ اس پر لگ گیا ہے ہے نے لکھا کہ روٹی پر نبی کا ہاتھ لگ جائے اس روٹی پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے دنیا کی آگ حرام ہو جائے اے ایمان والو اگر تمہارے دل میں نبی کی محبت آ گئی جہنم تو دور جہنم کے دھوئے کو بھی تم پر حرام کر دے گا برحال میری ماں بہنیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جب امت ان کے اندر رہے گی اللہ کا عذاب ان پر نہیں آئے گا ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور دوسرا بندے کا رونا استغفار کرنا گڑ گڑانا معافی مانگنا میری ماں بہنیں اس لیے موقع ہے کہ آج تک جتنے دنیا میں گناہ ہوئے ہیں ہم اللہ سے معافی مانگے اللہ نے دعا میں بہت طاقت رکھی ہے دعا تو ایمان والے کا وہ ویپن ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ بڑی بڑی مصیبتوں کو دور کر سکتا ہے اسی لیے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابکو فلم تبکو فتباکو اے لوگوں رو رو اللہ کے سامنے رو رونا نہ آئے تو سوچو قبر کے بارے میں سوچو آخرت کے بارے میں سوچو جہنم کے بارے میں سوچو اور رونے کی ٹرائی کرو ٹیئرز نکالو اور اگر رونا پھر بھی نہیں آتا ہے تو کم از کم رونے کی شکل بنا لو اللہ کے سامنے رونے کی شکل بنا لو گے اللہ کو پیار آ جائے گا اللہ اس پر بھی مغفرت کے فیصلے کر دے گا اس لیے میری مائیں بہنیں آج ہم سوچیں کتنے دن نکل گئے تین سنڈیز تک آپ یہاں پر آتی رہی آج یہ رمضان المبارک کا اسپیشل لیڈیز پروگرام کا آخری سنڈے ہے چوتھا سنڈے ہے یہ ہماری آخری مجلس ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی ہم یہ بھی چھوڑ کر چلے جائیں گے اور آئندہ زندگی میں کیا ہوتا ہے آئندہ رمضان نصیب ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے آئندہ ایسے موقع زندگی میں آتے یا نہیں آتے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا اسے پتا ہے آئندہ پھر میں یہاں پر بیٹھ کر آپ کے سامنے کچھ کہہ سکوں گا اسے پتا ہے کہ ہم سب مسجد میں بیٹھ کر پھر آئندہ رمضان میں کسی طریقے سے اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑائیں گے اللہ سے معافی مانگیں گے توبہ کریں گے نیکیا کریں گے ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے ابھی مجھے اچھی طرح یاد ہے دوست اثر کی نماز پڑھنے کے لیے میں مسجد میں داخل ہو رہا تھا ایک نوجوان باہر کھڑا ہوا میرا انتظار کر رہا تھا اس نے مجھ سے مسافہ کیا اور وہ رونے لگا اور روتے روتے اس نے یہ کہا کہ مفتی صاحب میری امی کا انتقال ہو گیا میری ماں دنیا سے چلی گئی اور اس کے بعد اس نے یہ جملہ کہا کہ مفتی صاحب اسی رمضان کے مہینے میں تین سنڈیز کے جو پروگرام ہوئے ہیں تینوں سنڈے کو میری ماں آپ کے پروگرام میں آ کر بیٹھا کرتے تھے پھر مجھے پتا چلا کہ وہ لٹل ہاوڈ کی شاہدہ بائی ہے جن کے بارے میں ہم نے سنا کہ سنڈے کو تو ممبر کے قریب وہ عورت بیٹھی ہوئی تھی پورا بیان اس نے سنا اور ہم لاسٹ سنڈے کو یہی کہہ رہے تھے کہ پتا نہیں اللہ کسے آئندہ رمضان نصیب کرے گا کسے آئندہ رمضان نہیں نصیب کرے گا ہمیں کیا معلوم تھا کہ یہ بہن تو آئندہ سنڈے کے پروگرام میں بھی نہیں آ سکے گی وہ تو قبر میں چلی جائے گی وہ تو اللہ کو پیاری ہو جائے گی وہ بیچاری رو رو کر بیمبر کے پاس بیٹھ کر دعائیں کر رہی تھی اور ہم نے یہ خبر سنی کہ روزہ رکھنے کے لیے صبح میں اٹھی ہے سہری اس نے کیا ہے اور اوپر سے سیڑھیوں پر سے پیر پسل گیا اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئی میری ماں بہنیں آج ہماری شاہدہ بہن چلی گئی نہ جانے اور کتنی ایسی بہنیں ہیں کتنے ایسے بھائی ہیں آج ہمارے درمیان موجود موجود ہے ہمیں نہیں معلوم زندگی میں کب ہماری زندگی کی گلی کی شام ہو جائے گی کب اللہ کا پکار آ جائے گا کون سوچ سکتا تھا کہ تین رمضان تک وہ یہاں پر حاضر رہے اور آج وہ منو مٹی کے نیچے چلی گئی وہ قبر میں چلی گئی ہمیں ان کا حال معلوم نہیں انہیں ہمارا حال معلوم نہیں آج ایک شاہدہ بہن گئی ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اللہ تمام پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے نہ جانے ایسی کتنی آدم کی بیٹیاں آدم کے بیٹے دنیا سے چلے جائیں گے نہ میری زندگی کا بھروسہ نہ آپ کا بھروسہ ایک پل کا ہمارا بھروسہ نہیں ہے اس لیے میری ماں ہے میں نے ایک بار پھر اللہ نے یہ اپورچونٹی دی ہے یہ رمضان کا آخری اشرا دیا ہے یہ رمضان کا مہینہ دیا ہے تیری ماں بہن ایک بات یاد رکھنا نیکی کرنا بہت آسان ہے نیکی کو پریزرو کرنا بہت مشکل ہے نیکیاں تو بہت کر لیں گے اور کر رہے ہیں پہلے روزے سے لے کر آج تک کتنی نیکیا ہم نے جمع کر لی کتنے اچھے کام کیے اور انشاءاللہ یہ ایک ویک جو باقی ہے اس میں بھی ہم انشاءاللہ جتنا ہو سکے گا نیکیا کریں گے لیکن ہمیں اسے پریزرو بھی تو کرنا ہے اسے سنبھال کر رکھنا ہے اپنی آئندہ زندگی میں یہی نیکیا کام آئے گی ادھر گناہ سے بچیں گے ادھر نیکیاں جمع کریں گے ادھر پروردگار کو راضی کریں گے یہ سارے کام کل آخرت میں ہمیں بہت کام آئیں گے بہت بہت کام آئیں گے اور سوچو نا کتنی تکلیف کے بعد یہ اسلام ہمارے پاس آیا ہے کتنی تکلیف اٹھائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے ہمارے نبی کو پتا چلا میری بیٹی بیمار ہے اسے بخار آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کو لے کر چلے کہ چلو میری بیٹی کی عادت کر کے آتا ہو میری بیٹی کو بہت بخار ہے حضور دروازے پر آئے دروازہ نوک کیا فرمایا کہ بیٹی تمہارے ابا جان آئے ہیں اور ہاں بیٹی میرے ساتھ عمران بھی آئے ہیں اس لیے بیٹی پردہ کر لینا ذرا اپنے چہرے پر کپڑا ڈال دو تاکہ میں عمران کو لے کر گھر میں آ جاؤ اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رونے لگی اور روتے روتے کہنے لگی اب بازار گھر میں کپڑے کا ایک ایکسٹرا ٹکڑا موجود نہیں ہے جس کی بنا پر میں اپنا چہرہ ڈھانپ سکو میرے گھر میں کوئی ایسا ایکسٹرا کپڑا نہیں ہے کہ میں اپنے چہرے پر ڈال سکو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے حضور نے اپنی چادر نکالی اور کہا کہ لے بیٹی یہ چادر سے اپنے منہ کو ڈھانک لے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر آئے بیٹی تھی نا فاطمہ جب دیکھا کہ میرے ابا جان میرے پاس آئے ہیں اور میرے ابا جان میرے سامنے کھڑے ہیں بہت بیمار تھی فاطمہ بہت بخار تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اپنے باپ کو دیکھا جذبات ابھر آئے بیٹی اپنے باپ سے گلے لگ گئی کہنے لگی ابا جان کل تک تو میں بھوکی تھی بھوک برداشت نہیں ہوتی تھی فاقے گھر میں گزرتے تھے اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے بھوکا دیکھتی تھی لیکن اللہ کے نبی اب تو میں بیمار ہو گئی ہو بخار ہو گیا ہے دوائی نہیں کھانا نہیں گھر میں کچھ بھی نہیں ہے ابا جان کب تک برداشت کروں گی اب برداشت نہیں ہوتا ہے ابا جان ایک بیٹی ہے نا بیٹی اپنا دکھ اپنے باپ کے سینے سے لگ کر سنا رہی ہے کہ اپا جان اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے اے میرے اپا جان کب تک صبر کرنا پڑے گا کتنے دن صبر کرو گی بھوک تو برداشت کر لیتی تھی لیکن بیماری بخار بھوک یہ سب برداشت نہیں ہوتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر فرمایا ہم بھی نیالے کی یا فاطمہ ہم بھی نیالے کی یا فاطمہ والذی باسا ابا کی ملحق کے کما سکتو منسو سلاستی ایام زواقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ صبر کر لے بیٹی فاطمہ صبر کر لے خدا پاک کی قسم کھا کر کہتا ہو تین دن سے میں نے ایک نوالا دیکھا تین دن سے ایک دیوالا میرے پیٹ میں نہیں گیا ہے بیٹی سبر کر بیٹی سبر کر اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تکونی اہل اے میری بیٹی اے میری بیٹی کیا تو اس پر راضی نہیں ہے اللہ تجھے جنت کی عورتوں کی سردارن بنا دے گا اللہ تجھے اس صبر پر جنت دے گا جنت کی عورتوں کی سردارن بنا دے گا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سالانہ کہتی ہے ابا جان معاف کر دینا ابا جان معاف کر دینا آج باپ کو دیکھ کر آنسو آ گئے آئندہ شکایت نہیں کروں گی آئندہ شکایت نہیں کروں گی جس حالت میں اللہ رکھے گا رکھوں رہوں گے اور حضرت فاطمہ نے فرمایا رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و محمد نبیا اے اللہ میں تجھ سے راضی ہو آئندہ شکایت نہیں کروں گے اے اللہ کے نبی اے میرا ابا جان آپ اللہ کے نبی نبی ہے اسلام میرا مذہب ہے اللہ کے نبی بیٹی ہونا باپ کو دیکھ کر رونا گیا تھا لیکن آئندہ شکایت نہیں کرو گے تیری بائیں بہنیں ایسی تکلیف اٹھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیف اٹھائی آپ کی بیٹی فاطمہ نے لیکن وہی فاطمہ وہی فاطمہ جس نے اسلام کے لیے دین کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہمارے نبی فرما رہے ہیں یا فاطمہ یا فاطمہ اے ملی نفسکی من النار ولا نبیون اے بیٹی فاطمہ عمل عمل عمل کرنا کرنا کرنا یہ مت سوچنا کہ میں نبی کی بیٹی تھی تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا فاطمہ عمل تو تجھے بھی کرنا پڑے گا تو میری ماں بہنیں عمل تو فاطمہ کو بھی کرنا پڑا وہ تو نبی کی بیٹی تھی ہم تو گنہ گار ہیں بہت بنگار ہیں نہ جانے کتنے ہم سے گناہ ہوئے ہیں آج اللہ نے موقع دیا ہے ہم سب مل جھل کر آج اس اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں آئندہ رمضان ہمیں معلوم نہیں اس لیے میری ماں بہنیں آج سچے دل سے اللہ سے معافی مانگو توبہ کر کے جاؤ کہ مولا جیسے رمضان میں میری زندگی گزری ہے اب میری آئندہ زندگی بھی اسی طریقے سے دین پر رہے نیکیوں پر رہے میری آئندہ گیارہ مہینے بھی تیری فرما برداری میں گزرے ارادہ کرتے جاؤ اللہ تو ارادوں پر پہ فیصلے کرتا ہے اللہ کے سامنے رونے والے کو اللہ معاف کر دیتا ہے اس لیے اسی امید کے ساتھ انہی ارمانوں کے ساتھ انہی دعاؤں کے ساتھ میں آپ سب کو الوداع کہتا ہوں رخصت کرتا ہوں اللہ رمضان کے باقی دنوں میں بھی ہمیں نیکی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اسی طرح دین کا جذبہ نصیب فرمائے اور انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کے بعد بھی آئندہ تمام مہینوں کے فرسٹ سنڈے کو ہماری مسجد میں اسی طرح طرح لیڈیز پروگرام ہوتے رہیں گے ہر منت کے فرس سنڈے کو ہمارے یہاں پر ایسے لیڈیز پروگرام ہوتے ہیں ہماری ماں بہنے اس میں بھی شریک ہونے کی کوشش کریں زندگی رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں سننے کے لیے کہنے کے لیے پھر حاضر ہو جائیں گے انہی دعاوں کے ساتھ انہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فریادوں کے ساتھ میں ہم سب مل کر سچے دل سے دعا کریں اللہ آج ہماری حاضری کو قبول فرما لے ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما فرما لے اور ہماری وہ مائیں بہنیں بچیاں جو اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے آج پروگرام میں شریک نہیں ہو سکے اللہ ان کے اعتکافوں کو قبول فرما لے اور اللہ ہمیں بھی ان کا حصے دار بنا دے ہمارے بھائی جو اعتکاف کر رہے ہیں اللہ ان کے بھی اعتکافوں کو قبول فرما لے اس کا حصہ ہمیں بھی نصیب فرما دے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین و وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین عشاء کی نماز کے بعد پڑھو یا سو جاؤ تحجد کے وقت اٹھو اس کے وقت یہ درود شریف پڑھو اور یہ پڑھنا ہے 1111 times times times days days days that's approximately months نماز کے بعد times اس کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد میں دعا کریں انشاءاللہ تعالی کتابوں میں درود کی فضیلت یہ لکھی ہے اور یاد رکھنا کہ یہ درود شریف ان ون گو پڑھنا ہے ایک مجلس میں بیٹھ جاؤ 1111 ٹائمز اس کو پڑھنا ہے 91 ڈیز تک اس درود شریف کو پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کی بچی کو بہترین جھوڑا نصیب ہو جائے گا آپ کے بیٹے کو بہترین بیوی مل جائے گی پھر سے تصویر ریپیٹ کر دو درود کو ریپیٹ کر دو الحمدللہ ذی العز والکبریا وصلی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 الموت وفيما بعد الموت اللهم عنا على غمرات الموت وسكرات الموت ومنكرات الموت وبليات الموت اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اے پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ بہت بڑے گنہگار ہے اللہ بہت بڑے خطاکار ہے مولا پوری زندگی نافرمانیوں میں گزری ہے اے اللہ بدن کا ایک ایک بال گنہگار ہے مولا بدن کا ایک ایک عزبہ گنہگار ہے اللہ سر کے بال سے پیر کے ناخون تک گناہوں میں گندے ہو چکے ہیں مولا ہم نے تیری بہت نافرمانیاں کی ہے اللہ تجھے بہت ناراض کیا ہے اللہ ہم جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بھی ہم سے گناہ ہوتے رہے روزے کی حالت میں بھی ہم سے گناہ ہوتے رہے لیکن یہ اللہ آج تیری بارگاہ میں آئے ہیں دیا کی بھیک مانگنے آئے ہیں تیرے دربار میں بیٹھے ہیں اللہ معاف فرما دے اللہ رحم فرما دے اللہ کرم فرما دے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے اللہ عافیت کا معاملہ فرما دے مولا ہدایت سے مالا مال فرما دے اللہ ہم سے راضی ہو جا مولا ہم سے راضی ہو جا اللہ آج ہم تجھے منع کر جائیں گے اے اللہ اتنا بڑا مجمع ہماری ماں و بہنوں کا بیٹا ہوا ہے اللہ سب نے ہاتھ اٹھائے ہیں روزے کی حالت میں ہیں فریاد کر رہے ہیں اللہ معاف فرما دے اللہ جمع خالی مت لوٹانا اللہ جمع خالی مت لوٹانا اللہ تیرے در پر بڑی امید لے کر آئے ہیں الہ العالمین ابھی معاف فرما دے اسی گھڑی معاف فرما دے اللہ کسی کو محروم نہ کرنا اللہ کسی کو محروم نہ کرنا اے اللہ دیکھ کتنا بڑا مجمع ہے مولا اور نہ جانے اس میں کون سی ایسی تیری بد بندی ہوگی جسے تو بہت پیار کرتا ہوگا اللہ تجھے اسی بندی کا واسطہ ہمیں معاف فرما دے اے اللہ مجمے میں بڑھی عورتیں بیٹھی ہوئی ہے سفید بال والی مائیں بیٹھی ہوئی ہے اللہ سفید بال والوں سے تو تو بھی شرماتا ہے اللہ تجھے ان بڑھی اماؤں کا واسطہ ہمیں معاف فرما دے ہمیں معاف فرما دے اے اللہ دے دیکھ مولا دیکھ کیسے ننے ننے بچیاں بیٹھی ہوئی ہے معصوم ہاتھ لے کر ہاتھ اٹھا کر بیٹھی ہے اس بچی کو پوچھو اسے تو دعا کا مطلب بھی نہیں معلوم ہے اس نے تو اپنی امی کو دیکھا نانی کو دیکھا دادی کو دیکھا کھانا کو دیکھا سب ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اس بچی نے بھی ہاتھ اٹھا لیا اللہ اس معصوم کو دیکھ کر تو ہمیں بھی دیا جاتی ہے تو تو ارحم الراحمین ہے اللہ ان بچیوں کا تجھے واسطہ ہمیں معاف فرمائے دے ہمیں معاف فرما دے اللہ اگر آج تو ہمیں معاف کر دے گا تجھے کوئی نہیں پوچھے گا تجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گا لیکن اے اللہ ہم غریبوں کا کام بن جائے گا ہم مجرموں کا کام بن جائے گا اللہ معاف فرما دے اللہ تیرے در کے سوا کوئی در نہیں ہے تیرے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں ہے تو ہی تو معاف کرنے والا ہے اللہ تو بتا اگر تو ہم سے روٹ جائے گا تو ہم کس کے دروازے پر جائیں گے تیرے سوا ہم ہمارا کوئی نہیں ہے اللہ بھی اور اسی گھڑی معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے اللہ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں ہم سب کو بھی اور اسی گھڑی معاف فرما دے اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے اے اللہ تندرستی بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت کی قدردانی نصیب فرما دے مولا اس نعمت کی قدردانی نصیب فرما دے اللہ ہمیں دنیا میں کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا اللہ محتاج نہ بنانا اللہ محتاجی کی زندگی سے بچا دے مولا جب تک زندگی سلامت رہے یہ ہاتھ پیر عقل بدن سلامت رہے مولا کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا سے جی سے بچا بچا لے لے مولا مولا جی اور اللہ ہمارے وہ وہ بھائی بہن جو محتاج ہے بچارے بستروں پر پڑے ہوئے ہیں اللہ تو ان کی حفاظت فرما دے تو ان کی مدد فرما دے تو انہیں صحت نصیب فرما دے اللہ انہیں تندرستی نصیب فرما دے اے اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو ختم فرما دے مولا ہمیں نہیں معلوم ہمارا کون سا بھائی پریشان ہے ہماری کون سی بہن پریشان ہے نہ جانے کس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی نہ جانے کون کس مصیبت میں ہوگا مولا دلوں کے حالوں کو تو تو جانتا ہے ہم تو دعا کرتے ہیں ہر پریشان حال کی پریشانی کو ختم فرما دے اللہ گھر گھر میں پیار دے دے محبت دے دے محبت دے دے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے اللہ بھائی بھائی میں محبت دے دے اللہ بھائی بہن میں محبت دے دے اللہ اولاد اور والدین کے رشتوں کو مضبوط فرما دے اے اللہ میاں بیویوں میں محبت دے دے آپس میں سمجھداری دے دے آپس میں انڈرسٹینڈنگ دے دے اللہ گھروں کو آباد کر دے گھروں کو جنتی گھرانہ بنا دے دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے اے اللہ کتنی ہماری بہنیں بے اولاد ہیں اولاد کے لیے ترس رہی ہے رات دن دعائیں مانگ رہی ہے مولا اولاد دینا تیرے ہاتھ میں ہے یہ طاقت کسی کے پاس نہیں ہے آج ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں اے اللہ بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما دے اور مولا جو با اولاد ہے انہیں اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی توفیق نصیب فرما دے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے اللہ ہماری بچیوں کو نیک بنا دے اللہ ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنا دے دے ہماری بچیوں کو دین کی دائیہ بنا دے عفیفہ بنا دے پاک دامن بنا دے اور ہمیں ان کی بہترین تربیت کرنے والا بنا دے اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو ہماری اولاد کو محروم نہ کر دینا مولا تو انہیں محروم نہ کر دینا اے اللہ یا اللہ بیٹیاں بہت بڑی امانت ہیں مولا بچیاں بہت بڑی امانت ہیں ہمیں ان کی بہترین تربیت کرنے والا بنا دے اور اللہ ہماری بیٹیوں کو بہترین جوڑے نصیب فرما دے ہمارے بچوں کو بہترین بیویاں نصیب فرما دے اے اللہ ہر بیٹی کو مائکے سے زیادہ سسرال میں خوشحالی نصیب فرما دے نولا بچیاں بہت بڑی امانت ہے اللہ امت کی بیٹیوں کو ہمیشہ خوش رکھنا اللہ انہیں ہمیشہ خوش رکھنا انہیں سسرال میں ہر قسم کی خوشحالی نصیب فرما دے اور مولا ان کے سسرال میں محبتیں آپس میں پھیلا دے آپس میں پیار محبت نصیب فرما بنا دے الہ العالمین ہم ایک بنا دے نیک بنا دے مولا آج ہم بکھر چکے ہیں ٹوٹ چکے ہیں دل آپس میں ٹوٹ چکے ہیں اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے آپس میں پیار محبت نصیب فرما دے اے اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما دے مولا ہمارے والدین پر رحم فرما دے ماں بہت تکلیف اٹھا کر ایک بچے کو بڑا کرتی ہے ایک باپ کتنی تکلیفیں اٹھا کر ایک بچے کو بڑا کرتا ہے مولا اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمارے ماں باپ کے اوپر بہت ہے اللہ ہم اپنی ماں کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے ہمارے باپ کی محنتوں کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے اللہ بابا باپ بہت بڑی دولت ہے اے اللہ ہمارے ماں باپ اگر زندہ ہو اللہ تو نے ہنستا ہوا رکھنا اللہ ہمیشہ اس کے چہرے پر ہو ہماری ماں ہمیشہ ہنستی رہے ہمارے والد ہمیشہ ہنستے رہے وہ دنیا میں بھی ہنستے رہے وہ آخرت میں بھی ہنستے رہے اے اللہ کتنی تکلیف اٹھا کر ایک ماں اپنے بچے کو بڑا کرتی ہے مولا ہماری ماں خود بھوکی رہتی تھی ہمیں کھانا کھلایا کرتے تھے کچھ پٹے پرانے کپڑے پہن لیتے تھے ہمارے لیے کپڑوں کا انتظام کرتے تھے اللہ جب ہم بیمار ہو جاتے تھے یہ ماں پوری پوری رات جاگ کر ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے اے اللہ ہمارے ماں باپ کے اوپر بہت ایسا نات ہے اللہ تو نے ہمیشہ خوش رکھنا اللہ ہمارے والدین کی ہر بیماری کو ختم کر دے ہر پریشانی کو دور کر دے اور ہمیں ان کی خدمت کرنے والا بنا دے انہیں خوش رکھ رکھنے والا بنا دے الہ العالمین ہمارے ماں باپ کے سائے کو تا دیر قائم رکھنا اللہ ان کی زندگی سلامت رکھنا اللہ ان کی زندگی سلامت رکھنا اللہ ہمیں ان کی خدمت کرنے والا بنا دے اللہ اس مجمع میں میری ایسی ماں بیٹی ہے ایسی بہنیں بیٹی ہے ایسی بچیاں بیٹی ہے کسی کی ماں چلی گئی کسی کا باپ چلا گیا کوئی ماں باپ دونوں سے محروم ہو گیا اللہ رمضان کے مہینے میں محروم ماں باپ کی بہت یاد آتی ہے ان کا بولنا ان کا چلنا پھرنا باتیں کرنا اللہ سب کچھ یاد آتا ہے اے اللہ والدین کی مغفرت فرما دے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اے اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے اور اللہ ان بیٹیوں کو صبر نصیب فرما دے اللہ تو سب کچھ کچھ کر سکتا ہے اللہ جتنا کرم کر دے وہ ماں باپ جو مرحوم ہو گئے ہیں قبروں میں سوئے ہوئے ہیں اللہ جی نے خبر پہنچا دے اللہ خبر پہنچا دے تمہاری بیٹیاں مسجد علیس الاسلام میں بیٹھ کر تمہارے لیے دعائیں کر رہی ہے مغفرت کا سوال کر رہی ہے اللہ ان ماں باپ کو اولادوں سے خوش کر دے ان کی مغفرت فرما دے مولا امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے جو عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں ان کا کفیل بن جا ان کے شوہروں کی مغفرت فرما دے جو شوہر بیچارے بیویوں کو کھو چکے ہیں ان بیویوں کی مغفرت فرما دے ان شوہروں کو ہمت نصیب فرما دے اور اللہ ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں مولا ایک دن آئے گا ہم سب دنیا چھوڑ کر چلے جائیں گے مولا کسے پتا ہے آئندہ رمضان نصیب ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے آئندہ یہ گھڑیاں ملتی یا نہیں ملتی ہے آئندہ تیرے دربار میں حاضر ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے اللہ میں نہیں معلوم مولا میں نہیں معلوم اللہ ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے ہاں اتنا یقین ہے مولا ایک دن آئے گا یہ آنکھیں بند ہو جائے گی اور یہ موت جوانی بڑھاپا نہیں دیکھتی ہے تندرستی بیماری نہیں دیکھتی ہے اللہ جب بلا ہے جانا پڑتا ہے اللہ ایک دن مجھے بھی جانا پڑے گا اللہ ہم سب کو جانا پڑے گا اللہ موت آئے گی آئے گی مولا آئے گی ہمیں پکڑ کر لے کر جائے گی لیکن اللہ وہ کب آئے گی کہاں آئے گی کیسے آئے گی ہمیں نہیں معلوم ہے ہمیں نہیں معلوم ہے اللہ رمضان کا مہینہ ہے تیرے دربار میں بیٹھے ہیں ایک دعا کرتے مولا سن لے اللہ کا قبول کر لے کہ جب ہماری موت آ جائے جب ملک الموت کی حاضری ہو جائے جب ہماری روح نکل رہی ہو اے اللہ تو ہماری زبان پر کلمہ جاری کر دینا اللہ کلمے والی موت دے دے اللہ کلمے والی موت دے دے اور کلمے کی بنیاد پر مغفرت کے فیصلے فرما دے ہاں مولا بہت بنے گار ہے لیکن اللہ تیرے ہی ہی تو تو بندے ہیں تیری بندی ہونے کی لاج رکھ لے نبی کی امتی ہونے کی لاج رکھ لے اور اللہ معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے اللہ ہم تیرا عذاب برداشت نہیں کر پائیں گے مولا مولا ہمیں تیرے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے ذرا سی تکلیف ہوتی ہے بے قرار ہو جاتے ہیں ذرا بھوک لگتی ہے بے چین ہو جاتے ہیں اللہ کے عذاب کیسے برداشت کریں گے اللہ کے عذاب نہیں برداشت کر پائیں گے اے اللہ عذاب قبر سے بچا لے تیرے غصے سے بچا لے تیری پکڑ سے بچا لے تیری ناراضگی سے بچا لے اللہ پل سرات پر بجلی کی طرح پار کر دینا قبر میں جنت کو بنا دینا ہماری قبر کو جنت بنا دینا اللہ تیرے غصے سے بچا لے تیری سے بچا لے اللہ سچ برداشت نہیں کر پائیں گے اللہ اللہ اللہ معاف معاف فرما فرما دے دے دیکھ ہم تھک چکے ہیں مولا ہم تھک چکے ہیں اللہ ہم روزے دار ہیں اللہ معاف فرما دے آج تجھے منع کر جائیں گے مولا آج تجھے راضی کر کے جائیں گے آج ہم خالی نہیں لوٹیں گے مولا ہم خالی نہیں لوٹیں گے اور حبیب پاک نے فرمایا ہے جب کوئی بندہ زد کرتا ہے تو تجھے بہت پیار آ جاتا ہے اللہ زدی بن چکے ہیں ہمیں معاف کر دے مولا ہم نہیں چاہیں گے مولا ہم زد کر کے منع کر رہیں گے مولا اللہ معاف فرماتے ہیں ہاں مولا ہم ویسے بھوکے نہیں رہے جسے تیری بیٹی فاطمہ رہی ہے نبی کی بیٹی فاطمہ کی طرح ہم بھوکے نہیں رہے تیرے نبی کی طرح ہم نے بھوک پیاس کو برداشت نہیں کیا ہے لیکن اللہ امتی تو اسی نبی کے ہیں اور اس نبی نے ہمارے لئے بہت دعائیں کی ہے وہ نبی بھوکے رہتے تھے وہ نبی پیاسے رہتے تھے وہ نبی راتوں کو رویا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اللہ میرے بھوک کی برکت سے میری امت کو بار معاف فرما دے اللہ تجھے اسی نبی کا واسطہ ہمیں معاف معاف فرما فرما دے دے اللہ مولا مولا سچے دل سے معافی آئندہ گناہ نہیں کریں گے آئندہ کوئی غلط کام نہیں کریں گے اللہ تو معاف کر دے دیکھ مولا ہم نے معافی مانگ لی ہے اللہ میں یہ بھی معلوم ہے ہمارا وعدہ بہت جھوٹا ہے ہم باہر نکل کر پھر گناہ میں لگ جائیں گے لیکن اللہ آج تو ہمارے مول پر فیصلہ فرما دے اور بھی اور اسی گھڑی ہم سب کو معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے اللہ راضی ہو جا اللہ ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين